حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کیے ہیں اور فتح مکہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا آپ مکہ میں اٹھارہ راتیں ٹھہرے ان دنوں میں آپ دو دو رکاتے ہی پڑھتے رہے اور فرماتے اے اہل شہر تم چار رکاتے پڑھو ہم لوگ مسافر ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انتیس